السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه قال حدثنا أحمد بن عبدة الزبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن بن بن بن يونس عن عمر عبد الله مولى غفرة قال قال حدثني إبراهيم محمد من ولد علي أبي طالب حضرت عمر بن اللہ تعالی غفرا غفرا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام ہے غفرا اور عمر بن عبداللہ یہ غفرا کا آزاد کردہ غلام ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ہے ابراہیم بن محمد نے ابراہیم بن محمد نے من ولد علی ابن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی ان کے بیٹے ہیں یہاں پر راوی نے ابراہیم بن محمد بن علی ذکر نہیں کیا بلکہ ابراہیم بن محمد من ولد علی ابن ابی طالب ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ابراہیم جو محمد کے بیٹے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے تو ہیں لیکن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے یوں تعبیر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باندی ملی تھی خولا ابو بکر صدیق رضی اللہ خلافت میں مسلمہ کذاب نامی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے لیے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا وہ مارا گیا اور کچھ باندیاں آئی اس میں سے ایک باندھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی جس کا نام تھا خولا اس خولا نامی باندھی کا یہ بیٹا ہے اس وجہ سے انہوں نے من ولد علی ابن ابی طالب کہا نہیں کہا ابراہیم بن محمد بن علی اور یہ روایت ہے منقطع منقطع اس وجہ سے ہے متصل نہیں ہے یہ منقطع ہے اس وجہ سے کہ ابراہیم بن محمد یعنی خود ابراہیم کا سما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے تو درمیان میں کوئی اور راوی ہے ابراہیم نے اصل میں حدیث سنی ہے اس سے اور اس راوی نے جو یہاں پر مذکور نہیں ہے اس نے حضرت علی کرم اللہ سے یہ حدیث سنی ہے یہ روایت منقطع ہے خود امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے متصل یہ متصل نہیں ہے یہ منقطع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان علی نہیں وہ کہتے ہیں ابراہیم بن محمد کان علی صفا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کرتے خالا تو فرماتے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے یہ اس حدیث کے بعد امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو مشکل الفاظ ہے اس کی تشریح انہوں نے خود کی ہے تو ممخت کی تشریح انہوں نے کی ہے جس کو زیادہ لمبا کہتے ہیں تو لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے ولا بالقصیر المتردد اور نہ زیادہ قد کے تھے قصیر کا معنی پست چھوٹے قد والا ہونا المتردد کا معنی امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کیا ہے جس کے یعنی قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے جس کے جسم کے اعضا ایک دوسرے میں گسے ہوئے ہو ملے ہوئے ہو اس کو متردد کہتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کریں گے ولا بالقصیر المتردد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فسقد کہتے ہیں وقان ربات من القوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے درمیانہ قد والے تھے لم یکن بالجعد القطط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل گمگریالے تھے پیچدار نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل گمگریالے تھے ولا سب تھے یا تو ماقبل پر اور نہ بالکل سیدھے تھے نبی رجلن السلام کے بال مبارک ہلکے گنگریالے تھے ولم متحم متحم امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے فل بادن الکثیر اللحم وہ آدمی جو جسم کے اعتبار سے زیادہ موٹا ہو جس کے جسم پر زیادہ گوشت ہو یعنی موٹا ہو وہ محاورہ ترجمہ کریں گے ولم یکن بالمتحم نبی علیہ السلام زیادہ موٹے بدن والے جسم والے نہیں تھے ولا بالمکلثم ورنہ بالکل گول چہرے والے تھے نہ بالکل گول چہرے والے تھے فی وجہ تدویر فی وجہ تدویر نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک میں معمولی گولائی تھی تھوڑی سی گولائی تھی اب یزو مشربن اب یزو مشربن مشرب کہتے ہیں وہ سفیدی جس میں سرخی ہو اس کو مشرب کہتے ہیں اصل میں اشرب یوشریف کا معنی ہے پلانا تو جس سرخی میں سفیدی کی امیزش ہو اس کو مشرب کہتے ہیں ابیزو مشربن ہاورا ترجمہ کریں گے نبی علیہ السلام ہلکے گندمی رنگ والے تھے جس میں سرخی بھی تھی سفیدی بھی تھی ادعج آج ادعج نئی کہتے ہیں جس کی آنکھیں زیادہ کالی ہو اصل میں کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر جو پتلیا ہے وہ زیادہ کالی ہو اداج نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک زیادہ کالی تھی نہایت سیاہ تھی جل آئی نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک نہایت سیاہ تھی یا زیادہ کالی تھی احداب الاشفار احداب الاشفار لمبی پلکوں والے تھے ڈابل الاشفاری لمبی پلکوں والے تھے اشفار شفرن کی جمع ہے بمانا ہے پلکے یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے اور طبی ڈاکٹری وجہ یہ ہے کہ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے اور جس کی پلکیں چھوٹی ہوں اس کی نگاہ کمزور ہوتی ہے کیونکہ پلکوں کے ذریعے سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے تو احداب الاشفار لمبی پلکوں والے تھے جلیل المشاش جلیل المشاش جلیل کا معنی ہے بڑا مشاش کا معنی ہے ہڈیوں کے جوڑ ہم ترجمہ کریں گے جلیل المشاشے علیہ السلام کے ہڈیوں کے جوڑ بڑے تھے ولکتب ولکتبی کتب کہتے ہیں کندھے کو تو یہ عاطف ہے جلیل پر یہاں پر بھی لفظ جلیل ہے یعنی جلیل القطی پیچھے لفظ ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ موٹی ہے پرگوشت ہے اجرت اجردو اجردو اجرد کہتے ہیں جس کے جسم پر بال نہ ہو جس کے جسم پر بال نہ ہو اجردو نبی علیہ السلام کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جس کے بدن پر بال زیادہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر خاص خاص جگہوں کے علاوہ بال نہیں تھے مثلا بازو ہیں ہیں یہاں تو بال ہوتے ہیں عموماً ان کے علاوہ باقی جسم پر جو زائد بال ہوتے ہیں وہ نہیں تھے اجردو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر بال نہیں تھے زو مسروبتن زو مسروبتن آپ کے سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی زو مسروبتن آپ کے سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک داری تھی یا باریک لکیر تھی شسم الکفین والقدمین نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں موٹی تھی شسن والقدمین نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں موٹی تھی ایزا مشا جب آپ چلتے تقلع تقلا کہتے ہیں قدم اکھیڑ کر چلنا قدم اٹھا کر چلنا خلون ان کا معنی ہے کسی چیز کو جڑ سے اکاڑنا نکالنا تقلع جب نبی علیہ السلام چلتے تقلع قدم اکھیڑ کر چلتے قدم اٹھا کر چلتے من سبب گویا کہ آپ ڈلوان سے اتر رہے ہیں من سبب گویا کہ آپ ڈلوان سے اتر رہے ہیں کل کی حدیث میں ہم پڑھ چکے تھے ایزا مشا تکف اتکف ان یہ اس کی تشریح ہے نبی علیہ السلام قدم اٹھا کر کے چلتے تیز چلتے اور چک کر کے چلتے مشا جب نبی علیہ السلام چلتے تخلا تو قدم اکھیڑ کر چلتے تھے قدم اٹھا کر چلتے تھے کہ آپ ڈلوان سے اتر رہے ہیں وہ عزل تھا فتح اور جب السلام کسی کی طرف متوجہ ہوتے التفت معن تو ایک ساتھ متوجہ ہوتے التفت معن تو ایک ساتھ متوجہ ہوتے یا یوں ترجمہ کریں التفت معن تو پورے جسم مبارک سے متوجہ ہوتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام آنکھوں کے کناروں سے کسی کو نہیں دیکھتے بلکہ پوری طرح متوجہ ہوتے تھے آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا یہ متکبرین کا طریقہ ہے تو نبی علیہ السلام اس طرح نہیں کرتے وہ عزلت فتح جمیان جب نبی علیہ السلام کسی کی طرف توجہ متوجہ ہوتے توجہ فرماتے التف تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ بین کتفیہ خاتم النبوہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی خاتم نبوی کے بارے میں آگے باب آ رہا ہے وہاں تفصیل سے پڑھیں گے یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک علامت تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی علامت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا بین کتفیہ خاتم النبوہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ختم کرنے والے تھے النبیین نبیوں کے یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ بھی امتی بن کر کے رہیں گے اپنی شریعت کی وہ تبلیغ نہیں کریں گے دعوت کسی کو نہیں دیں گے بین خاتم النبوہ نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی وہ ہوا خاتم النبیین اور آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے اجود اجود الناس الناس صدرن صدرن نبی علیہ السلام سینے کے اعتبار سے بہت سخی تھے اجود الناس اجود الناس صدرن سینے کے اعتبار سے نبی علیہ السلام بہت سخی تھے کہا جاتا ہے بڑے دل کا مالک ہے یعنی زیادہ سخی ہے اصدق الناس سہجت وہ الناس اصدق یہ بھی اس میں تفصیل کا سیغہ ہے وَأَصْدَقُ النَّاسِ سلجتن اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے وہ النَّاسِ کنہا اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے الینہم عریکتن الین اس میں تنظیم کا سیغہ ہے سب سے زیادہ نرم عریکتن بمانہ طبیعت سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اکرم ہم آشی رتن کا معنی خاندان و اکرمہم عشیرتن خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بزرگ تھے یا خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریف تھے اکرمہم عشیرتن خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بزرگ تھے یا سب سے زیادہ شریف شریف تھے من رآہ بدی حتن من رآہ جو شخص دیکھتا بدی اچانک بدی اچانک جس کو مفاجات بھی کہتے ہیں من بدیحتن جو شخص اچانک دیکھتا ہا بہو تو وہ مرعوب ہو جاتا ہا بہو تو وہ مرعوب ہو جاتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور سکون کی وجہ سے دیکھنے والے پر تاری ہو جاتا من ہتن جو شخص اچانک دیکھتا ہا بہو ہا وہ مرعوب ہو جاتا ومن خالطه معرفة ومن خالطه معرفة ومن خالطه اور جو شخص मेल جول رکھتا معرفتن پہچان کر کے احب تو وہ محبت کرتا من خالت ہو معرفتن احب محاورہ ترجمہ کریں گے جو شخص پہچان کر میل بول رکھتا معرفتن جو شخص پہچان کر میل جول رکھتا احب وہ آپ کو محبوب بنا لیتا یقول یقول یقول کہتا نہ آپ کس بیان کرنے والا صفت کو کہتے ہیں ہم محاورہ ترجمہ کریں گے یقول نہ آئے تو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا یقول صرف یہ کہہ سکتا ہے لم ار قبل علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تو پہلے میں نے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عیسیٰ یہاں سے امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح وہ کریں گے یہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہی تشریح انہوں نے آسان عربی میں کی ہے فرمان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ